خش خش جنا سد میرا خش خش جنا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں میں نے نظر اٹھا کے دیکھا آسمان کی طرف تو جبرائیل امین نظر آئے جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ آج آپ نے کہا وہ بھی اللہ نے سن لیا اور جو کچھ ان نے گفتگو کی آپ کے ساتھ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سن لی ابھی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ کے اندر بھیجے گا ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو آپ نے پوچھا کس لیے یار آواز کچھ سوچ نہیں ہو سکتی تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے پہلے سے کو کو کیا ختم کرنا ہے وہ اس مزہ ہی نہیں ٹھیک ہے بس چھوڑیں اب میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے پوچھا کہ کس لیے آ رہا ہے ملک کل حضور وہ خود آ کے عرض کرے گا اسی اسنا میں پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا نبی پاک نے پوچھا کس طرح آئے ہو عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے ایک فیصلہ وہ فیصلہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میرے ماں سے پوچھ لینا ان اگر آپ چاہیں تو میں عمل درامد کروں نہیں سمجھا نہیں سکا میں اگر آپ چاہیں تو میں عمل درامد کروں اس پر جب فیصلہ خدا نے کر دیا پھر نبی چاہے نہ چاہے اس کی ضرورت اس میں کیا ہے نہیں سمجھا سکا میں ان کے الفاظ امام بخاری نے کیوں بیان کیے تو امام بخاری کے راوی کے یہ الفاظ اور صحابی کی یہ روایت قیامت تک کے لیے ثابت کرتی ہے کہ رب بھی فیصلہ کرنے کے بعد نبی کو پوچھتا ہے میں نے فیصلہ تو کر دیا ہے تو چاہے تو عمل کر دوں اب یہ بات صرف علماء کے لیے ہے شاید آپ تک بھی کندھے ہو جائے کہ حضور والا وہ قلم جل کیوں نہ گیا وہ کاغذ کا ٹکڑا خاکستر کیوں نہ ہو گیا وہ ہاتھ پیرالائز کیوں نہ ہو گیا وہ فلوج کیوں نہ ہو گیا جس نے پکڑ کر قلم کو کرتاس پہ لکھا کہ محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا شاید کوئی تیرا محمد ہے جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ میرا محمد ہے یہ چاہے تو رب فیصلے کرتا ہے نہ چاہے تو رب بھی فیصلے نہیں جناب چاہیں تو میں عمل درامد کروں نبی پاک نے کہا دیں اس طرح کر عمل درامد کیا کرنا اٹھا کے پہاڑ رکھ دو ان کے سروں پر نیس کو نابود ہو جائیں گے جو گستاخ ہے محمد کے مٹا دو سفا دہر سے جب بستی اٹھا کے اوپر لے جاؤ الٹ دو کوئی ان کی چیخوں پکار سن کے طرف نہ کھانا لیکن نبی پاک نے کہا نہیں طرح نہ کرو تو آپ کیا چاہتے ہیں کہا میں چاہتا نہیں ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کو کچھ مت کہے یہ نہیں مانتے یہ گالیاں دیتے ہیں یہ پتھر مارتے ہیں یہ نہیں مانتے تو کیا ہوا ان شکر جناؤ من اصلابہم اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے وہ اولاد نکالے گا یہ گالیاں دیتے ہیں وہ سلام پڑھا کر اللہ کو ایک نہیں مانتے شریک نہیں مانتے ان کی آنے والی جنریشن آنے والی نفس ایک اللہ کی عبادت کرے گی اٹھاؤ اس پر اللہ علی قاری نے کیا لکھا کہ حضور کی یہ پیشین گوئی حضور کی یہ خبر فتح مکہ والے دن ثابت ہو گئی کہ ایک ایک گھر میں اپنے تو اپنے دشمن بھی پڑ رہے جو یہاں ہے کسی جو یہاں ہے کسی لطيف सकदे شام کا اس دن پتا چلا اپنے تو اپنے رہے پتھرے مکہ والے دن بے گانے بھی کہہ رہے تھے کہ پاتے ہو تو ایسا ہو ہو تو ایسا ہو دور چلے گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضرت علیہ السلام کہتے ہیں میرا کام آسان کر دے رب نے کہا کر دیا یا اللہ میری زبان کی سلجھا دے میں بات کروں تو لفظ لفظ دل تک اترتا چلا جائے اللہ نے کہا یہ بھی آپ کو عطا کر دیا کہا میرے دشمنوں کو میری بات سمجھنے والا بنا کہا چلو آپ کو یہ بھی میں نے ملکہ عطا کر دیا اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا دیے یا اللہ مجھے ایک مددگار دے دے نہیں سمجھا سکا میرے خیال ہے میں نے تھوڑا سا آؤٹ سائٹ سے گئے تو بھول گیا آپ کو سبجیکٹ یا اللہ اور بنا دے میرے لیے میرا مددگار اللہ نے کہا چلو بنا دیتا ہوں تو جب سنا کہ بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ کہا من اہلی کوئی اور نہ بنا دینا میرے گھر سے ہی بنا دینا اللہ نے کہا آپ کے گھر سے بنا دیتا ہوں تو جب سنا کہ میرے گھر سے بھی بنانے کے لیے اللہ تیار ہو گیا ہے تو کہا ہارون اکی پھر کسی اور کو کیا بنانا میرے بھائی کو ہی بنا دینا میرا مولا تو نبی ہو کر رب کو کہتا ہے وزیر یا اللہ مجھے مددگار عطا کر مددگار عطا کر نبی مدد کیوں نہیں مانگتا رب سے مددگار کیوں مانگتا ہے نہیں سمجھا سکا مدد کیوں مانگتا ہے مددگار کیوں مانگتا ہے مدد کیوں نہیں مانگتا اور اللہ ناراض کیوں نہیں ہوتا دریا میں راستہ میں بناؤں پتھر سے پانی میں چلاؤں تیرے آپ کو روشن میں کروں تیرے آشا کو اجدہ میں بناؤں پھر دوبارہ آشا میں بناؤں یہ ساری چیزیں تمہیں میں ادا کروں اب بھی تجھے مددگار چاہیے میرا غیر مانگتا ہے مجھ سے نبی نے مددگار مانگا رب نے مددگار دیا نبی ہو کر یاد کا مدد کیوں نہیں کہتا نہیں سمجھا نبی ہو کر یا اللہ مدد کیوں نہیں کہتا نبی ہو کر نہیں کہتا وہ مدد کہاں مانگتا ہے ڈائریکٹ مدد نہیں مانگتا تو کس کی سنت پہ عمل کرتا اللہ تعالیٰ نے مددگار دے دیا ابھی تو کچھ نہیں ابھی تو آپ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں کہ بلا پیر صاحب تشریف فرمائے مجھے بھی حوصلہ ہے صبح جب کوئی دوسرا سنے گا نا تو وہ اپنا ٹو دی پوائنٹ میری گفتگو سنتا ہوا آخر میں آپ کو کہے گا یہ کیا کیا احمد رات تم نے نعرے کس چیز پہ لگائے اتنے پیسے نچھاور کر دیے تم پاگل ہو گئے آپ پوچھیں گے کیوں کیا ہوا کہا جی اس نے عیسا علیہ السلام کی بات سنائی یوسف علیہ السلام کی بات سنائی یعقوب علیہ السلام کی بات سنائی موسا علیہ السلام کی بات سنائی سلیمان علیہ السلام کی بات سنائی وہ تو ہمارے تو سابقہ شریعتوں کی باتیں ہیں سابقہ نبیوں کی باتیں کوئی مدینے والے کی بات کی ہوتی کوئی مدینے کی بات کی ہوتی ہمارا دین تو مدینے سے چلتا ہے میں نے کہا مولانا آپ کا دین مدینے سے نہیں چلتا ہے کہ نہیں جناب ہم تو اس دین پہ عمل کرتے ہیں جو مدینے سے چلا ہے میں نے کہا مدینہ سے تو یا رسول اللہ کا نعرہ بھی چلا ہے سرکار کی آمد ہوتی ہے تو مسلم شریف اٹھا لیجیے سفر نمبر چار سو انیس پڑھیے اس پر کہ آمد رسول پر فسائد ادھر والنساء فوق الغلمان والخدم في الطرق جنادون يا محمد اللہ الله دون یا محمد اللہ الله مرد عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے بچے نوکر غلام جتنے بھی تھے نوجوان بازاروں میں نکل آئے مدینے میں کوئی زبان چپ نہ رہی سارے جلوس کی شکل میں نکلے اور یا رسول اللہ کے دارے لگائے مدینے والا دین تیرے پاس نہیں ہے سنیوں کے لیکن اعتراض اس کا جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں نوجوان بھی سوچے گا کیا کیا ہم تو ویسے ہی پاگل ہو گئے دیوانے ہو گئے باتیں کا نبیوں کی تو میں نے کہا مولانا ہم کون سا میدان چھوڑ کے جا رہے ہیں آؤ مدینے چلتے چلے چلتے ہیں باقی نبیوں نے خود مانگا اب ہے حوصلہ مولانا ماں کا دودھ پیا ہے تو میری اس بات کو کر اٹھا پندرواں پارا اور پڑھ یہ آیت وقت رب یاد کر لی مدخل صدقن واقر جنی مخرج صدقن وجعلی من لدن کا سلطان النصیرا ان کے تحت پوری آیت ہے میرا نبی نہیں بولتا رب کہتا ہے سب نے تو مانگ لیا تو جو چپ کر کے بیٹھا میں خود کہتا ہوں تو بھی کہنا اس طرح ہے نے دے دیا اس نے مانگا میں نے دے دیا اس نے مانگا میں نے دے دیا محبوب تیرے صبر پہ قربان جاؤں اب میں خود رب ہو کر کہتا ہوں کہ تو بھی مانگ یا اللہ کیا کہا کہ موسا علیہ السلام نے بھی کہا وجالی انہوں نے کہا وجالی وزیر اللہ نے نبی کو کہا کہ تو من اہلی نہ کہنا تو اس طرح کہ ترحلی کا موسا علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ بنا دے میرے گھر سے میرا نبی کہتا ہے بنانا ہی ہے تو اپنے گھر سے بنانا نہیں سمجھا سکا اب تھوڑا سا آپ تیار رہیے گا تاکہ میں مزے کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلوں میں جتنا بھی بیمار ہوں تو آٹھ گھنٹے تو میں روزانہ کلاس میں بیٹھتا ہوں آٹھ گھنٹے تو میں چل جاؤں گا دھیان سے سنیے گا حضور والا میں نے کون سا مانگ کے لانا ہے یا یقینی ختم ہو جائے گی اٹھائیس سال میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو میں گفتگو کرتا چلوں گا آیات پڑھتا چلوں گا یہ یاد نہیں رہے گی تو پھر بخاری شریف شروع کر لیں گے اٹھوا لوں گا گاڑی سے پھر وہ دیکھتے چلیں گے ابھی کل کی بات ہے میں جمعہ تو نہیں پڑھا سکا لیکن رویا میں اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھ کر تو بخاری شریف کو لے کر ایک عرصے سے اٹھائیس برس سے میری خواہش تھی کہ میں سوراسیا بخاری کو جمع کروں یعنی وہ روایتیں ہیں جی جس میں امام بخاری اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف تین راوی تین راوی بن ابراہیم آگے ان کے اس کے آگے صاحب بخاری یہ اکیس یا بائیس کے قریب روایات ہیں امام بخاری کی بخاری شریف کے اندر کی لطیف مزے والی بات ہے کہ ان میں سے انیس یا بیس کے قریب امام بخاری کے سامنے جو یہ روایت بیان کرنے والے اساتذہ ہیں وہ امام اعظم کے شاگرد امام بخاری ویسے تو امام آزم کے ناراض رہے لیکن ان کے شاگردوں سے سن کے بخاری لکھتے

والی روایت بھی ہے اور بھی کافی مطلب اس میں وہ اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے تو آئیے ذرا غور کیجیے گا اپنے آپ کو اب جوان کیجیے گا اللہ کہتا ہے کہ اے معلوم مجھ سے اس طرح مانگ کا موسیٰ علیہ السلام نے کہا من آلی میرے نبی کو رب نے کہا کہ تم اس طرح کہہ من لدن کا من آلی اور من لدن کا فرق کیا ہے موسا علیہ السلام کہتے ہیں میرے گھر سے مددگار دے میرا نبی کہتا ہے دے نہیں ہے تو تو اپنے گھر سے میں نے کچھ کہنا ہے جو اب تکڑے بیٹھے ہیں نا سنی رانجے سب کے نہیں جو پکے پکے سنی بیٹھے ہیں وہ ذرا سینا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میری بات کو سنیے گا کہا اپنے گھر سے دے اپنے گھر سے دے بڑے عرصے کے بعد بات میری سمجھ میں آئی کہ کسی کو اس نے اپنے گھر میں پیدا کیوں دیوارے کا بس ہو گئی کسی کو اپنے گھر میں پیدا اس نے کیوں کروا دیا تھا وہ علی جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا اس لیے کہ ایک دن نبی کہے گا وجہ علی ملت ان کا ہے تو اپنے گھر سے دے اب سنیے سنیے میری بات سن لیجیے گا ہی ہے تو اپنے گھر سے دے دے دے تو جس نے اپنے گھر سے مانگا اس کو وزیر ملا جس نے اس کے گھر سے مانگا اس کو نصیر ملا تو جس نے نصیر مانگا اس کو کیا ملا جس نے وزیر مانگا اس کو کیا ملا وزیر مانگا تو عقی ملا نصیر مانگا تو آدمی اور بنا دے میرے لیے ملت تو ان کا تو اپنے پاس سے سلطان طاقتور غالب آنے والا نصیر مددگار اپنے پاس سے غالب مددگار مجھے عطا فرما مددگار نصیر مانگا نا نصرت نہیں مانگی مدد نہیں مانگی مددگار مانگا نبی نے مانگا اللہ نے کہا کہ اس طرح مانگو اچھا آپ سب کو یاد ہوگا ایک شیر پڑھتے ہیں ہم پانچواں کلاس حضرت علامہ اقبال کا پروانے کو چراغ آتا ہے نا جن کو آتا پڑھ دیں ان کو لازمی نہیں میں نہیں پڑھنا پروانے کو چراغ بل بل کو صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول وہ جس دن کوئی گھر کا چوتھا حصہ سامان گرمی میں باندھ کے لا رہا تھا آدھا لے کے آیا تین حصے لے کے آیا سدھی کے سارا ہی پڑھا ہے نا یہ واقعہ علماء سے سنا ہے تو ڈرتے کس لیے مولوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال پوچھو سے مانگا کس نے تھا نہیں سمجھا نہیں سکا یہ صحابہ سے مانگا کس نے تھا صدیق اکبر جو سارا اثاثہ لے کے آ گئے بارو کے لے کے آ گئے عثمان گنی سب اپنے اپنے لے کے آئے تو صدیق اکبر جو سب کچھ اٹھا کے لا رہے ہیں سر پہ مانگا کس نے نبی نے مانگا ہے بھائی آ کے رستہ ان کدھر گیا نبی رب سے مانگتا نا اپنے غلاموں سے کیوں مانگا تو نبی نے غلاموں سے مانگ کر قیامت تک کے لیے سنت قائم کر دی کہ اچھے کام کے لیے دوسروں کو بھی ملا لو ان سے بھی مدد حاصل کر لو وہ بھی تمہارے ساتھ مل جائیں اور مزے والی بات ہے ہر ایک سے نبی نے پوچھا کتنا لائے ہو کتنا لائے ہو کتنا لائے ہو تو کیا چھوڑ کے آئے ہو نہیں سمجھا نہیں سکا سدی کے اکبر آئے کون سدی کے اکبر اجازت ہو تو جملہ کہہ تیار بیٹھے ہیں وہ جو گار میں ایڑی پہ یا انگوٹھے پہ دس لیا تھا سانس میں سرکار گود میں آرام فرما تھے صدیق کے کو درد کی شدت کتنی تھی راوی کہتا ہے کہ آپ رو پڑے آپ کے ایک آنسو جھلک کر رکے سرکار پہ گیا پھر سرکار بیدار ہوئے راوی اس طرح روایت کو بیان کہ شدت درد کی وجہ سے سدھی کے اکبر روئے میں نہیں مانتا لائے قرآن میں ہاتھ رکھتا ہوں میں رونے کا انکار نہیں کر رہا روئے سدھی کے اکبر لیکن شدت درد کی وجہ سے نہیں لائے میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں جہاں مولوی تیرا جی چاہتا ہے میں آنے کو تیار ہوں صدیق کے اکبر شدت درد کی وجہ سے نہیں روئے جی آپ حسین احمد روایت کا انکار کرتے میں نے کہا راوی ہے نا کوئی نبی تو نہیں راویوں پہ بادشاہ ہوتی آئی ہے کسی کی تعدیل ہوتی ہے کسی پہ زیرا ہوتی ہے میں نہیں مانتا یہ جملہ کہ صدیق اکبر درد کی شدت کی وجہ سے پوچھا کیوں میں نے کہا قرآن نہیں مانتا کیسے نہیں مانتا جب کھانا کھلا دیا پھل ہاتھ میں پکڑ لیے چوریاں بھی پکڑا دی پھل کٹنے لگے حسن یوسف کی جھلک سامنے آئی پھل کٹ کے گر گئے ہاتھ کٹنے لگے اے دیا ہننا اصابیا انامی ہاتھ کٹنے لگے لہو رسنے لگا رہو گرنے لگا گوشت کٹ گیا ہڈی تک چھری چلی گئی چھری چل رہی ہے مجھے مولوی ایمان سے بتا کس عورت نے چیخ ماری کون شدت درد کی وجہ سے روئی کس نے پکارا کون فریاد کرتی رہی مجھے ایک کے بارے میں بتا میں تیری نوکری کروں گا ان میں سے کوئی بھی درد کی وجہ سے نہیں روئی کیوں سامنے اس نے یوسف تھا درد محسوس نہیں ہوا جس کی گود میں کائنات کا محبوب ہے وہ درد کی وجہ سے تاکہ نہیں روئے روئے آپ لیکن مت الزام لگا کر راوی نے کہہ دیا اپنا عقیدہ دے سنی ہے تو یا رسول اللہ کہتا ہے اور دیکھ صدیق کے اکبر کا مرتبہ گود میں سرکار کرے اور درد کی شدت تو تب محسوس ہونا جب صدیق کی توجہ ادھر جائے اور صدیق توجہ غیر کی طرف کرے یار جھولی میں ہو صدیق کے خلاف میں فکیر آپ میں سہ لوں گا فتوے لیکن حضور اب ذرا آگے کی مرحلے کو دیکھیے گا سنا ہوگا آپ نے صدیق اکبر کے مرتبہ مقام کو لیکن صدیق اکبر کے در کے اس نوکر سے بھی آج سن کے دیکھیے سرکار نے آنکھ کھول کے پوچھا کیا ہوا کیا پاؤں کسی نے ڈس لیا سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے صدیق اکبر بھی بیٹھ گئے تو بننا پھر اس طرح بننا جس طرح سدھی کے بن کہا پاؤں آگے کرو حضور مر جائے گا سدھی پاؤں رسول کی طرف ایک زہر کیا کروڑوں زہر بھی شرائط کر جائے پیر آپ کی طرف نہیں کروں گا اس وقت کیا کیا کیا مرتبہ ہوگا صدیق اکبر کا جب صدیق کی پنڈی پہ رسول نے ہاتھ رکھا ہوگا اور پاؤں کھینچ کے اپنی طرف کیا ہوگا زخم کو دیکھا ہوگا یہاں صدیق رویا ہوگا یہاں صدیق اکبر روئے ہوں گے حضور یہ کیا میری اتنی اوقات آپ نے اس طرح پاؤں کا زخم دیکھا ہوگا پھر نہ پھر زخم پہ لگایا چاہیے تھا لاب دہن لیتے سرکار صدیق کے اکبر کو دیتے یہ ہے مرہم اپنے زخم پہ لگا میں آقا تو نوکر میں پیر تو مریب میں استاد تو میں نبی تو امتی میں آقا تو گلاب میں تیرے پاؤں پہ اور زہر والی جگہ پہ کیوں مرہم لگاؤں یہ لے میرا لاب دہن اور خود لگا لے لیکن ایسا نہیں ہوا ہاتھ تھا رسول کا قدم تھا سدھی کا سرکار نے غلاموں کے مزاج بدل سرکار نے گرم کی انتہا کر دی اپنے ہاتھ سے جب سرکار نے ایڑی پہ یا انگوٹھے پہ وہ مرہم لگایا ہوگا تو میرا تصور ہے جو میں شریف کی شرح لکھ رہا ہوں اس میں پچاس صفحات پر میں نے بات کی ہے اس پہ میں کہتا ہوں میرا تصور ہے عرش آزم نے پکار پکار کر کے اکبر کو کہا ہوگا صدیق تیرے نصیبوں کو سلام صدیق تیری عصمت کو سلام صدیق تیری وقت کو سلام ہوگا کیوں کہا میں جس کے پیر چومنے کے لیے صدیوں سے ترس رہا ہوں وہ اپنے ہاتھوں سے تیرے پاؤں پہ Oh, sorry. سمجھ رکھا ہے کہ مولا علی کے وارث ہم ہیں آج جماعت عال سنت کے اسٹیج پر پیر ندیم سلطان صاحب کی زیر صدارت آپ غیور سنیوں کی موجودگی میں میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں صحابہ کے اصلی وارث یا رسول اللہ کہنے والے ہیں اور مولا علی کے بھی اصلی وارث یا رسول اللہ کہنے والے حضور اللہ تعالیٰ جن پہ کرم فرمائے ساری اللہ کے پاس ہیں لیکن جب اللہ کرم فرماتا ہے تو اپنے بندوں کو بھی یہ توفیق دیتا ہے کہ بندے پھر بندوں کی مدد کرتے ہیں بندے بندے بندوں سے مدد مانگتے ہیں کل ہوں ان کا کتا اللہ کہتا ہے کل بھی میرا اس پہ خیر کا نام ہے کل وہ ہے کام کا ہے تو ان کا نام اس پہ آ گیا تو رب کے کتے تو بے شمار رب کے جتنے بھی کتے ہیں کوئی جنت پہ نہیں جائے گا جس پہ غیر کا نام آیا وہ جنتی ہے ان کا کتا ان کا کتا یہی تو میرا امام کہتا ہے تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو تجھ سے در در اور در سے سگ اور سگ کے لیے مان جاتا ہے کہ اللہ ان کو علم دیتا ہے ابابیلوں کے لیے مان گیا کہ اللہ ان کو علم دیتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ ان حقیر اور ناچیز مخلوقوں کو علم دیتا ہے وہ اپنے محبوب سے کیا چھپا کے رکھے دل سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا یا اللہ میرے وطن عزیز کو امن کا قلعہ دہشت گردوں سے اور دہشت گردی سے نجات نصیب یہاں آج پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ لوگوں نے آپ کی محفل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیوٹی دی ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے اور ان کو ترقیاں بھی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم یہ مل کر دعا کریں کہ یا اللہ ہم سب کو پانچ وقت کا نماز ہماری مساجد کو آباد فرما دے اور آخر میں دل کھول کر آمین کہیے گا یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب اللہ تعالیٰ پیر محمد ندیم سلطان صاحب دامت کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور ساتھ ہی زیادہ والا شان تشریف فرما گفتگو اگر کوئی نالائقی ہوئی تو میری کوتا ہی ہے میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو وہ مدینے والے کا صدقہ اللہ نے کرم کیا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی مناسب ہو وہ آخری بات عباس کی پیر طریقت رہنمائی شریعت فخر سادات صاحبزادہ والا شاہ صاحبزادہ پیر سید حسین احمد شاہ صاحب مدنی دعوت برکات القدسیہ آخری اپنی لمحات میں گو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا مجھے ایک دن زمانہ سرکار کی گلی میں قرآن اندازی ہوگی ایک خوش نصیب کے حصے میں عمرہ کا ٹکٹ آئے گا میں درخواست گزار ہوں پیر دوں رہنما شریعت صاحبزادہ پیر محمد ندیم سلطان سرور کا بندر کا تو اپنے دستے مبارک گزشتہ کئی سالوں سے سلطان الاولیاء پھر سید سلطان علی شاہ صاحب آستانہ علیہ بھنگالی شریف آپ اپنے دست مبارک سے قرآن دازی میں ٹکٹ نکالتے رہے تو میں آج گزارش کروں گا آپ کے لخت جگر صاحب سید ساجد علی شاہ صاحب یہ ساتھ حاصل کریں گے درخواست گزار ہوں کہ آپ تمام احباب مل کر پڑھ لیں السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین علی رضا ولد ایاز محمود وہ خوش قسمت ہیں جن کے حصے میں عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے علی رضا ولد ایاز محمود معمو اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ آ گیا ہے سلطان صاحب بہن سرکار سے اور میرے پیر خانے سے پیر ساجد علی شاہ صاحب آپ لفت جگر ہے پیر سلطان علی شاہ صاحب کے آپ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی جس وجہ سے نہیں آ سکے میں اس پہ پیر ساجد علی شاہ صاحب کا بہت ممنون و مشہور ہوں ابھی دو منٹ بیٹھ جائیں جہاں کہیں بھی ہیں دو منٹ جائیں یہاں ہی لنگر ہوگا سب آرام سے یہاں ہی یہاں ہی راجی بلال لنگر ہوگا ابھی و سلام ہوتا ہے ابھی و سلام ہوتا ہے دعا ہوتی ہے پھر آپ کے نام سے ادھر ادھر جائیں گے صفا جانے جو تیرا ذکر تیرے محبوب علیہ السلاط والسلام کا ذکر انبیاء اکرام کا ذکر اولیاء کاملین کا ذکر جو کچھ بھی پیش کیتا گیا ہے تمام محفل کیتا گیا ہے اللہ اپنے دربار قبول اور منظور فرما اے اللہ سائیاں دی نگاہ خاص ہمیشہ رکھی جنہ سنیا ساتھیاں اس محبت نال اس محفل کا انعقاد کیتا ہے میرے مالک انہوں دے رزق جان مال برکتاں عطا فرما جتنے سنگی ساتھی دور و نزدیک تو اس محفل حاضر ہوئے میرے مالک اصل سارے تے خاص مہربانی فرما بیت اللہ شریف کا طواف کرن دی توفیق عطا فرما روزہ رسول دی با ادب حاضری نصیب فرما جس ساڈے سنگی دا ٹکٹ عمرے دا نکلے میرے مالک ان محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اسوہ حسنہ دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما اے اللہ سانو سارے شیطان دے شر تو محفوظ فرما اے اللہ پاکستان میں جو حادثات پیش ہوندے پین بوجا ایئر لائن دا گرنا پاکستان آرمی دا برف دے تلے آ جانا اے اللہ اے اللہ سارے دے بھی کرم فرما تے انہاں دیاں روحاں تے بھی مہربانی فرما انہاں دے لائقین نو بھی صبر جمیلہ عطا فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ, ہمیشہ اہل سنت دا بول بالا فرما حاجی افتخار صاحب بھی ہمیشہ کاوشاں نو برکت والی فضل والی اللہ زندگی عطا فرما دے بچیاں نو انہاں دے خاندان نو سارے نو اتفاق اور اتحاد عطا فرما اے اللہ جتنے علماء کرام سادات کرامی نات خان حضرات اے اللہ جتنے بھی اساں سارے حاضر ہوئے ہیں میرے مالک اساں سارے تے کرم فرماوے کلت ہی لتی ہیں تو وسیلتی ادری یا رسول اللہ فی سبیل اللہ آج کی اس پروکار محفل مبارکہ میں آنے والے تمام معزز محترم مشاہد اعظام صلاحانی رسول کریم معززین علاقہ کا انتہائی مقبول مشکور ہوں اور آج محمد افتخار خان صاحب اور ان کے ساتھ زادگان کی طرف سے خصوصی طور پر سید قاسم اسلین شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے آپ کے ساتھ آنے والے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اعلان سماعت فرما لیں اور سمجھ دیوا کر اپنی اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہو جائے یہیں پر لنگر تقسیم کیا جائے گا منصمین محفل میں پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ آمنے سامنے دوستوں کو بٹھائیں گے کہ انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ آقا کریم